اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین مرتبہ حیض آنے تک اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اور ان کے بھی حقوق مردوں پر ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں شرعی دستور کے مطابق البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے اور اللہ بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے